من جاء جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس حصے ملیں گے اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا سامعین نبی سائد کی تفسیر سماعت کیجیے نیکی کا ثواب کئی گنا جبکہ بدی ایک ہی لکھی جاتی ہے یہ آیت قریبہ تفصیل سے روشنی ڈال رہی ہے اور اس کے بعد کی آیت میں اجمال ہے اس آیت کے مطابقت میں بہت سی حادیث ہیں چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر حدیثی کتابوں میں ابن عباس صدی اللہ عنما سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہاں رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ تمہارے رب و وجل بڑے رحیم و کریم ہے کسی شخص نے اگر کسی نیک کام کا ارادہ کیا لیکن عمل میں نہ لا سکا تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر عمل کر لیا تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں یہ اضافہ حسن نیت کا لحاظ کرتے ہوئے سات سو گناہ تک بھی جا پہنچتا ہے اور اگر کسی نے ایک گناہ کا ارادہ کیا لیکن اس کو عمل میں نہ لایا تو اس کے لیے بھی ایک نیکی درج ہو جاتی ہے اور اگر وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو گناہ دس نہیں بلکہ ایک لکھا جائے گا اور اگر اللہ چاہیں تو اس ایک گناہ کو بھی مٹا دیتے ہیں صحیح مسلم نے سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک عمل نیک کیا اس کو دس حصے زیادہ ثواب ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اور اگر ایک بدی کی تو اس کی سزا ایک حصہ ہی ہے بلکہ شاید وہ بھی معاف ہو جائے جو مجھ سے ملے اور دنیا بھر کی خطائیں بھی لائے لیکن شرک نہ لائے تو بھی میں اس پر اتنی ہی مغفرت نازل کروں گا جو میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑتا آتا ہوں یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ جس شخص نے گناہ کا ارادہ کر کے پھر اس کو عمل میں لایا ہو اس کی تین اقسام ہیں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہ کا ارادہ تر کر دیتا ہے ایسے شخص کو بھی گناہ سے رکنے کے سبب ایک نیکی دی جائے گی اور یہ چیز عمل اور نیت پر موقوف ہے اور اسی لیے اس کے واسطے ایک نیکی لکھی جاتی ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ میرے اس بندے نے گناہ کا کام میری خاطر سے ترک کر دیا تھا اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ گناہ کا کام وہ شخص باوجود ارادے کے بھول کر چھوڑ دیتا ہے تو اب اس کے لیے نہ سزا ہے نہ جزا کیونکہ اس نے خیر کی نیت تو نہیں کی تھی لیکن شر کا فعل بھی نہیں کیا تھا اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کو عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے اس کے اسباب فراہم کرتا ہے لیکن عملاً وہ اس کو صادر کرنے سے عاجز رہ جاتا ہے اور مجبور ہو جانا پڑتا ہے ایسا شخص اگرچہ مرتکب گناہ نہ ہوا ہو لیکن بمنزل مرتکب ہی کے سمجھا جائے گا اور اسے سزا ملے گی جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں وارد ہے کہ اگر دو مسلمان دو تلواریں لے کر آپس میں لڑنے لگیں تو قاتل اور مقتول دونوں دو زخی ہیں لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول قاتل تو ظاہر ہے کہ دو زخی ہوگا لیکن بیچارہ مقتول کیوں دو زخی ہو تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے در پہ تھا اگر مقتول کا داؤ چل جاتا تو وہی قاتل بن جاتا اب اگر وہ قاتل نہیں بنا ہے تو یہ ایک مجبوری کی بنا پر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر لیا ہو تو اس کے عمل میں لانے سے پہلے ہی اس کے نام ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر عمل میں لا چکا تو اللہ کی جانب سے دس نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں لیکن جس نے کسی بدی کا ارادہ کیا تو صرف ارادے کی بنا پر اس کے نام بدی کا اندراج نہیں ہوگا یعنی بدی نہ لکھی جائے گی جب تک کہ وہ عمل نہ کرے بس اگر عمل کر لے گا تو دس بدیوں کے بجائے ایک ہی بدی اس کے نام پر لکھی جائے گی اور ارادے کے باوجود اگر اس گناہ سے باز آ گیا تو بلا عمل بھی ایک نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ سے باز رہنا مجھ سے خوف کی بنا پر تھا اعمال کی چھ قسمیں یہ ہیں قرائم بن فاتق اسدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں اور اعمال چھ قسم کے بعض تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوش نصیب نکلتے ہیں اور بعض صرف دنیا میں صاحب نصیب ہوتے ہیں اور آخرت میں صاحب نصیب نہیں ہوتے اور بعض دنیا میں بد نصیب ہوتے اور آخرت کے لحاظ سے صاحب نصیب اور بعض بد بخت تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ بد نصیب ثابت ہوتے ہیں دو قسمیں تو واجب کر دینے والی یعنی برابر کو برابر بدلہ ملے گا یا دس گنا زیادہ یا سات سو گنا زیادہ دوسری نتیجہ بخش چیزیں دو ہیں یعنی کوئی شخص مومن مر جائے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو نتیجے میں جنت اس کے لیے ہے اور جو کافر مر گیا ہو تو نتیجے میں اس کے لیے دوزخ ہے اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن عمل میں نہ لا سکا تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ بات تھی اور وہ اس کو عمل میں لانے پر حریص تھا اس لیے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے اور کسی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نفقہ کیا یعنی خرچ کیا تو کبھی تو دس حصے زیادہ ثواب ملتا ہے اور کبھی اس کے حسب حسن نیت سات سو تک اجر میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ روایت سنن ترمیزی نی سنن نسائی مسند احمد وغیرہ کی ہے سنن ابی داود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ نماز جمعے میں تین آدمی حاضر ہوتے ہیں ایک تو ایسے کہ جو بطور رسم آ گئے ان کا آنا تو لغو ہے اور ان کا حصہ بھی لغو ہے یعنی بیکار دوسرا ایسا شخص جو مسجد میں حاضر ہو کر دعا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دعا قبول کریں اور چاہے تو نہ کریں تیسرا ایسا شخص ہے جو مسجد میں حاضر ہو کر بالکل خاموش رہتا ہے نمازیوں کی گردنیں پھانتا ہوا آگے نہیں بڑھتا ہے کسی کو دھکے نہیں دیتا اور تکلیف نہیں پہنچاتا تو اب آئندہ جمعے تک اور اس کے بعد اور تین دن تک بھی اس کی یہ نماز گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم ایک نیکی کرو تو دس حصے اس کا اجر دوں گا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نیز سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ آیت من جاء بالحسنتی فلح عشر امثالہ میں حسنہ سے مراد کلمہ توحی یعنی لا الہ الا اللہ ہے اور من جاء سید میں لفظ سیئہ سے شرک مراد ہے اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بہت سی احادیث آئی ہوئی ہیں لیکن میں نے جس قدر بیان کی وہی بہت کافی ہیں فالحمدللہ